حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم پر درود کیسے پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد و و ازواجہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں اور آپ کی نسل پر رحمت نازل فرما حارث کی حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کما سلیتا یہاں سے لے کر ہی یہاں تک جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں اور آپ کی نسل پر برکت نازل فرما یہاں سے پھر دونوں راوی متفق ہیں کما بارکتا یہاں سے لے کر حمید مجید یہاں تک یعنی جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث حضرت قطعبہ نے دو دفعہ بیان فرمائی معلوم یوں ہوتا ہے کہ ان سے ایک سطر رہ گئی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچانوے